چکی ہے سو اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتلائے اور اس سے روکے ہم بھی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ نے کتاب نازل فرما کر حجت قائم کر دی ہے یعنی اے مشرکو تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یہود و نصرانیوں پر تو ہم سے پہلے کتابیں اتار دی گئیں اور ہم پر کوئی نہیں اتری یہ بیان ان کے عذر کو ختم کر دینے کے لیے ہے جیسا کہ فرمایا سور قصص کی آیت نمبر سینتالیس میں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کی مصیبت انہی کے اعمال کا نتیجہ ہے تو وہ یہ کہتے کہ اے رب کوئی رسول اگر آپ ہماری طرف بھی بھیجتے تو ہم بھی آپ کے احکام کی پیروی کرتے اور اللہ کا فرمانا و ان کن یعنی ہم ان یہود و نصارہ کی زبان تو سمجھتے نہیں اس لیے ہم غفلت میں رہے اور ان کے جیسے صحیح عمل نہ کر سکے اور تاکہ تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی ہماری زبان میں کوئی کتاب اترتی یعنی عربی میں تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ رہتے چنانچہ ہم نے ان کے عزر کو ختم کر دیا جیسا کہ فرمایا وہ قسمیں کھا کر بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس بھی کوئی رسول آتا تو ہم سب سے بڑھ کر نیک نیت بنتے اور ہدایت پر ہوتے سور فاتر آیت نمبر بیالیس چنانچہ فرمایا کہ اب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت و رحمت والی کتاب قرآن مجید آ گئی ہے اور تمہاری ہی زبان عربی میں یہ قرآن عظیم ہے اس میں حلال و حرام سب کا بیان ہے اور عبادت گزار بندوں کے دلوں کے لیے رحمت ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والے سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھایا نہ احکام کی تعمیل کی بلکہ اللہ کی آیات کے اتباع سے لوگوں کو بھی پھیر دیا اور ہدایت کی راہ پانے سے انہیں محروم رکھا جیسا کہ آغاز صورت میں گزرا یعنی آیت نمبر چھبیس میں کہ وہ خود بھی ایمان لانے سے باز رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں اپنی جان ہلاکت میں ڈالتے ہیں اصور نحل کی آیت نمبر اٹھیسی میں فرمایا جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں انہیں دگنا عذاب ہوگا اور اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو سخت عذاب دیں گے جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سور قیامہ کی آیت نمبر اکتیس میں فرمایا کہ نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ تکذیب کی اور منہ پھیر لیا غرض یہ کہ بہت سی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ کافر دل سے تکذیب کرتے ہیں اور جوارح یعنی ان کے جسمانی اعضاء سے بھی عمل نیک نہیں کرتے